حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زمین میں ایک حد نافذ کر دینا زمین پر بسنے والوں کے لیے چالیس دن کی بارش سے بھی زیادہ مفید ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو نو